وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے اس نے انہیں چن لیا تھا اور ان کو سیدھے راستے تک پہنچا دیا تھا